دوسروں کے لیے عافیت مانگو تمہیں بھی ملے گی عن عبد اللہ عمر رضی اللہ عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتلو بالعافیہ لغیرک ترزقها فی نفسک حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسروں کے لیے عافیت مانگو تمہیں بھی عطا کر دی جائے گی